اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں